يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الله إن يحب المتوكلين اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہو یا جہاد میں ہو کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مار ڈالے جاتے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے اللہ تعالیٰ جلاتے ہیں اور مارتے ہیں اور اللہ تمہارے ہر ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں قسم ہے اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو بے شک اللہ کی بخشش و رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں بال یقین خواہ تو مر جاؤ خواہ مار ڈالے جاؤ جمع تو اللہ کی طرف ہی کیے جاؤ گے اللہ کی رحمت کے باعث آپ اے نبی ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے اور کام کا مشورہ ان سے کر لیا کریں پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں سامعین ابینایتوں کی تفصیل سماعت کیجئے ایمان والوں کو فاسد اعتقاد رکھنے کی ممانعت اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو کافروں جیسے فاسد اعتقاد رکھنے کی ممانعت فرما رہے ہیں یہ کفار سمجھتے تھے کہ ان کے لوگ جو سفر میں یا لڑائی میں مرے اگر وہ سفر و لڑائی نہ کرتے تو نہ مرتے پھر فرماتے ہیں کہ یہ باطل خیال بھی ان کی حسرت و افسوس کو بڑھانے والے ہیں دراصل موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے مرتا ہے اللہ کی چاہت سے اور زندگی ملتی ہے تو اللہ کے ارادے سے تمام امور کا جاری کرنا اللہ کے قبضے میں ہے اللہ کی قضا و قدر ٹلتی نہیں اللہ کے علم سے اور اللہ کی نگاہ سے کوئی باہر نہیں تمام مخلوق کے ہر ہر امر کو اللہ بخوبی جانتے ہیں دوسری آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا یا مرنا اللہ کی مغفرت اور رحمت کا ذریعہ ہے اور یہ قطعا دنیا و ما سے بہتر ہے کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور وہ آخرت باقی اور ابدی ہے پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خواہ کسی طرح دنیا چھوڑ کر یا قتل ہو کر لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے پھر اپنے اعمال کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے چاہے برا ہو چاہے بھلا ہو